اب انہی آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے کیا صرف ہم پر فرض کیے گئے نہیں کما کتب علی اللذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے کیوں کیے گئے لال لقم تت تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے بچ جاؤ دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ کتنے دن ہے یہ فرمایا ایام معدودات گنتی کے دن ہیں یعنی اس ایک لفظ میں تسلی بھی ہے کہ غم نہ کرو مشکل کیوں لگتا ہے چند دن کی تو بات ہے اور اس میں ایک حکم بھی ہے اور وہ کیا کہ چھٹے ہوئے پورے کرنے پڑیں گے یعنی گن کے رکھو اندازوں سے نہیں رکھنے کیا سب رکھے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرو فمن کا نمن کم مریدن اگر بیمار ہو ایک صورت او سفرن یا سفر پہ ہو اور کیا کرو پھر اس دو صورتوں میں اخر تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو یعنی رکھنا چاہو تو رکھ لو چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے دنوں میں پھر اس کو پورا کر لو اچھا اور وہ الزین یوتی ہو اور وہ لوگ بھی جو اس کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں اس میں آپ ایڈ کر سکتی ہیں تو کیا کریں فدیتن تعام تام و مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں لیکن فمن تتوا خیرن اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا وہ خیر اللہ تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا کیا مطلب اس آیت کا کہ روزہ رکھ سکتے ہو پھر بھی نہ رکھو بس کسی کو کھلا دو تو اس ایک لفظ کی بہت ساری تفسیریں ہوتی ہیں ایک تو جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ یہ بات اب نہیں ہے یہ پہلا حکم تھا اور دوسری تفسیر کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے لا حذف ہے لا یوتی ہو کی بات ہے طاقت نہیں رکھتے تو کر لو اور ساتھ ہی فرمایا ون تسومو خیر الکم ان کن تم تالمون اور اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے یعنی رخصت تو ہے لیکن اگر روزہ رکھ لو گے تو بہتر ہے کیسے بہتر ہے سب کے ساتھ مل کے رکھنا آسان ہوتا ہے ایک ماحول بنا ہوتا ہے یہاں سے اب امت وسط کو ایک ایسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بظاہر ہو سکتا ہے کہ ان کو مشکل لگے بظاہر ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کی حکمت سمجھ نہ آئے لیکن ہوا خیر اللہ یہ بہتر ہے وان تسوم خیر القم اگر تم روزہ رکھ لو تو بہتر ہے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار دیتے ہیں یا ایوہ آمنو اے لوگو تو ایمان لائےو اور یہ خطاب بڑا خوبصورت لگتا ہے جب انسان ایمان کی حقیقت کو جان لے کیونکہ روزے کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے یہ ایک عرش کے مالک کی طرف سے پکار ہے ایمان کے ساتھ کیونکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ایمان قبول کرتے ہی انسان کو رب کی ہر پکار پہ لبیک کہنا ہے انہی حکموں میں سے ایک حکم خطیبہ علیکم السیام تم پہ روزے فرض کرتی ہے روزے رکھنے پڑیں گے یہ نہیں کہا کب رکھنے پڑیں گے یہ نہیں کہا کہ کوتی پھر رمضان کہ رمضان میں فرض ہے تو پھر ہم رمضان میں کیوں رکھتے ہیں پورے قرآن پاک میں یہ حکم کہیں نہیں ملتا کہ رمضان کے روزے رمضان میں رکھے جائیں یہ حکم ملتا ہے حدیث میں حدیث کی دلیل اور وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے پھر وہ جب مرضی رکھیں پھر اختمام کی کیا ضرورت ہے کہ گرمی ہے یا سردی ہے رکھنے رمضان میں ہی ہیں روزے فرض کیے گئے کیا تم پہ کیے گئے نہیں نہیں تم سے پہلوں پہ بھی کیے گئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں روزے رکھنے کا حکم دیا روزہ فرض کیوں کیا گیا آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا آپ کے بچے بھی پوچھتے ہوں گے غیر مسلم بھی پوچھتے ہوں گے کہ آخر تم مسلم کیوں اتنی مشقت کاٹتے ہو تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے آپشنل نہیں رکھے کہ چلو دل چاہے تو رکھ لو نہ چاہے تو نہ رکھو کیوں کہ کہیں لوگ اس کو آپشنل سمجھتے ہوئے اتنی بڑی نیکی سے محروم نہ رہ جائیں روزے کا اجر لوگوں کو معلوم نہیں اللہ کو معلوم ہے اس لیے فرمایا کہ اتنی بڑی نیکی سے تم کہیں انجانے میں محروم نہ رہ جاؤ چلو میں ہی فرض کر دیتا ہوں کمپلسری ہے کیوں کہ اس سے ملے گا بہت کچھ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے چار چیزیں انسان کے اندر روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں صبر شکر تقوی اور نرمی آجزی اللہ کا خوف کیسے آپ دیکھیے کہ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے کھانا موجود ہے کھا نہیں سکتے دن بھر ان چیزوں سے رکا رہا جن کو دل رہا ہے صبر سیکھا نا بھوک برداشت کی صبر آیا اور جب افطاری کے وقت من پسند چیزیں سامنے آئیں اس کو کھایا تو شکر آ گیا یعنی سارا دن روزہ صبر سکھاتا ہے افطاری کے وقت شکر سکھاتا ہے پھر تخوا کیسے آتا ہے ہر چیز تو موجود ہے کون ہے دیکھنے والا لیکن کون سی ذات ہے جو آپ کو روکتی ہے اس کو کھانے سے اس کو پینے سے رب کی ذات اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جتنی روزے سے اس کی تربیت ہوتی ہے یہ کسی اور جگہ ممکن ہی نہیں اور آجزی کیسے سکھاتا ہے وہ ٹوٹن محسوس کریے جو روزے کی وجہ سے آتی ہے نکاحت مغرب سے پہلے کا وقت عصر کی نماز سے بعد سے لے کے ایک عجیب مردگی چھائی ہوتی ہے نرمی انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں چلو بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ لوں ٹوٹتا انسان نفس چاہتا ہے کھاؤ کھانے کی باتیں کرو روزے میں آپ یہ باتیں نہیں کرتے آپ کے اندر آجزی آتی ہے نرمی آتی ہے اللہ کا خوف آتا ہے اور اس طرح صرف ایک روزہ انسان کو صبر شکر اللہ کا خوف اس کی موجودگی کا احساس اور نرمی پیدا کرتا اس کے اندر کیا ابھی بھی ہم کہیں گے کہ روزہ نہیں ہونا چاہیے ہاں وہ لوگ جو کسی عبادت کی روح کو سمجھے بغیر نیکیاں کرتے ہیں ان کو تو واقعی یہی لگتا ہوگا کہ یہ ایک تاوان ہے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے بھگتنا پڑتا ہے یہ قیمت دینی پڑتی ہے اپنے مسلمان ہونے کی رحم آتا ہوگا اپنے اوپر کیا مشکل ہے فرض کر دیا چلو کچھ چوائس ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن حقیقت یہ ہے وہ لوگ جن کے دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے جن کو اپنے رب کے ساتھ صحیح تعلق محسوس ہوتا ہے پھر وہ ایسے وقت میں اسی کا شکر کرتے ہیں کہ تو نے روزہ دیا اور ہم نے صبر شکر آجزی اور تیرا تقوی سیکھا دنیا میں آپ دیکھیے کہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے انسان ٹریننگ لیتا ہے بعض دفعہ بہت مال دے کے ٹریننگ ہوتی ہے آپ نے کبھی فوجیوں کو دیکھا ہوگا سردیوں میں ان کو بغیر موٹے کپڑوں کے باہر دوڑایا جاتا ہے گرمیوں میں ان کو بغیر ٹھنڈک کے انتظام مہیا کیے کام کروایا جاتا ہے کیوں تاکہ ان کے اندر برداشت پیدا ہو تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ ابھرے کہ ہم کسی مشکل وقت میں رکیں گے نہیں کام سے دشمن آ گیا اور ہم یہ نہیں کہیں گے گرمی بڑی لگ رہی ہے ہم نہیں لڑ سکتے دشمن نے سردی میں حملہ کر دیا تو ہم یہ کہہ کے اندر نہیں دبکیں گے کہ نہیں ٹھنڈ بڑی لگتی ہے سخت جان بنایا جاتا ہے کیونکہ ان کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور یہ مقابلے کی نوبت تو شاید کبھی ساری زندگی بھی کسی سپاہی کی زندگی میں نہیں آتی ہوگی لیکن ہر لمحے ہر دم تیار کسی وقت دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے اور ہمیں جا کے لڑنا ہے ایک متوقع حملہ ایک ایکسپیکٹڈ حملہ اور کبھی ساری زندگی نہیں ہوتا نوبت ہی نہیں آتی لیکن اس کے لیے کتنی ٹریننگ کتنی تیاری کتنی محنت اور ایک وہ دشمن ہے جس کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں یا یہ بات نہیں کہ وہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا وہ تو قسمیں کھا چکا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اور وہ دشمن ہے ہم سب کا ابدی دشمن شیطان اس شیطان سے بچنے کے لیے اس دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے انسان کو جس قوت کی ضرورت ہے وہ روزہ مہیا کرتا ہے انسان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ کی بات کے اوپر رکنا آتا ہے کھانا سامنے پڑا ہے کیوں نہیں آگے ہاتھ بڑھ رہے حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ جو کیفیت پیدا کرتے ہیں باقی گیارہ مہینوں میں وہی مطلوب ہے کیا آج حلال سامنے ہے تو رب کے لیے چھوڑ دیا کل گیارہ مہینے حرام سامنے آ گیا اس سے بھی رک جاؤ گے روزہ انسان کو حرام سے بچاتا ہے انسان کے تقوی کی نشو و نما کرتا ہے روزے کی حالت میں نگاہوں کو چھپا لیتے ہو چھکا لیتے ہو کانوں کو بند کر لیتے ہو تو باقی زندگی میں بھی یہی کرنا ہے روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں اور بہت ساری پابندیاں بھی لگتی ہیں انسان پہ آنکھوں کا روزہ بھی ہے کانوں کا روزہ بھی ہے زبان کا روزہ بھی ہے دل کا روزہ بھی ہے دماغ کا روزہ بھی ہے گندی باتیں نہیں سوچنی گندی باتیں نہیں بولنی گندی چیزیں نہیں سننی گندی چیزیں نہیں دیکھنی گندے خیالات دل میں نہیں لانے یہی ہے لال لکم دت تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ ہم سب اس روزے کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے تو واقعی وہ حدیث پھر اللہ کے نفس وسلم کی سچ ثابت ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو روزے کے فائدے پتہ چل جائیں اس کا اجر پتہ چل جائے تو ساری زندگی روزے سے رہنے کی تمنا کریں روزہ نگاہوں کو جھکاتا ہے آنکھیں جھکنے لگتی ہیں اللہ کے نبی نے جوانوں سے کہا تھا کہ تم سے جس میں استطاعت ہو تو نکاح کر لے اور اگر نہیں ابھی طاقت ابھی حالات نہیں تو روزہ رکھو کیونکہ اس سے شہوت کے جذبے دبتے ہیں ایک اچھے انسان کا تصور لائیں پہلے ذہن میں بات کرے تحمل سے کھانا کھائے بڑے سلیقے سے چلے تو ایسے کہ جیسے زمین پہ زور سے پاؤں رکھا تو وہ دکھنے لگے گی تڑپنے لگے گی لیٹے بستر پہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے کو پتا نہ چلے ٹیپ کھولے ریسٹ روم میں تو اس کی آواز باہر نہ آئے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے ری ایکشن نہ کرے خاموش تباہ ہو یہ نہیں کہ سب چپ ہیں اور وہ بولتا ہی جا رہا ہے کیسا تصور آتا ہے ایک خوبصورت تصور آتا ہے نا اس سے چلیے اب اس تصور کو ایک طرف رکھیے آج کے دور میں ہم اپنی جنریشنز کو دیکھ لیں جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں وہ کس چیز کا دور ہے ایکسٹریمزم کا دور ہے کہتے کسی اور کو ہیں ایکسٹریم خود ہے جیسا چاہو جیو میوزک سننا ہے تو ایسا کہ پوری گاڑی کانپ رہی ہو کھائیں گے تو ساتھ تھرک رہے ہیں کسی گیدرنگ میں ہے تو بس سب سے زیادہ مجھے بولنا ہے کیا آج ہم نے کچھ ایسی ہی تربیت تو نہیں کر دی اپنی اولادوں کی روزہ کہتا ہے جس چیز میں نفس کشش محسوس کرے پلٹ آؤ خواہش ہے بولنے کی چپ کر جاؤ آج ویس نے ان ساری چیزوں سے پابندی اٹھا دی کھانے پہ آؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اتنے موٹے ہو جاؤ کہ پھر اس کا علاج کرانا پڑے سیکس کی بات آئی تو حرام حلال کا فرق مٹا دو کیونکہ مزہ ہے اسلام نے اس سے برعکس ایک پابند انسان ایک خوبصورت کردار انسان کا بنانے کے لیے ایک ٹریننگ سیشن دے دیا ہر سال میں ایک مہینہ لازم باقی تمہاری مرضی ہے ہر مہینے میں تین دن ایک ایکسٹرا کلاس لے لو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ چاند کی اور چاہتے ہو چلو ویکلی بیسس پہ دو کلاسیں اور لے لو ہر منڈے اور تھرسڈے کو لے لو اور بھی طلب ہے تو چلو پھر ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ لے لو اس سے زیادہ نہیں کیوں ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو تاکہ عبادت اور عادت میں فرق رہے منع کر دیے کہ ہر دن روزے سے نہیں روگے کیوں پھر تو عادت ہو جائے گی پھر برا نہیں لگے گا اور جس چیز میں تکلیف نہیں رہی پھر اس میں اجر کہاں سے آئے گا وہ تو عادت بن گئی اور دوسری بات ہے کہ جو سیکھ رہے ہو ایک دن روزے سے وہ دوسرے دن اظہار تو کرو اس کا ہم عموماً عبادات کرتے ہیں لیکن اس کی روح کو سمجھے بغیر یہ تو ایسی ہے جیسے آپ اپنا ٹیلی فون چارج تو کر لیں لیکن یوز نہ کریں چارجر پہ ڈالتے ہیں جب بیٹری چارج ہوتی ہے تو پھر کیا چاہتے ہیں اب استعمال ہو گاڑی میں گیس ڈالتے ہیں پھر چلاتے ہیں اس کو تاکہ گاڑی چلے اگر صرف گیس ہی ڈالتے جائیں چلائیں نہ تو کیا مقصد حل ہوا اگر سیل کو چارج کر لیا اور یوز نہ کریں فائدہ ہوا تو ذرا غور تو کیجیے آج ہم عبادت کے نام پہ عبادت تو کرتے ہی رہے ہیں یہ عبادات کیا ہے خود کو چارج کرنا اس کا اظہار کہاں ملے گا عملی زندگی میں ملے گا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق نماز میں جڑا اس کو نماز کے بعد والے وقت میں محسوس کرو روزے کی حالت میں جو کیفیت پیدا ہوئی جو تمہارے اندر کنات آیا صبر آیا تم نے اپنے شوق سے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا تم نے اپنے نفس کی نہیں مانی دن میں کتنی بار تم چھوٹے ہوئے رب کو کتنا تم نے بڑا کیا کیونکہ دیکھیں جس کی بات مانی جائے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے اللہ کی بات دن میں دس دفعہ تو انسان مانتا ہی ہے نا جب اس کو بھوک لگتی ہے اور دل چاہتا ہے میں کچھ کروں آپ نے رب کی مانی آپ چھوٹے ہو گئے تو پھر کیوں روزے گزرتے ہی صرف چاند رات میں ہی تم بڑے ہو جاتے ہو پھر کیوں سارا مہینہ تم نے جماعت سے نمازیں پڑھی تراویاں پڑھی تہجدیں پڑھی اور عید کی فجری قضا ہو جاتی ہے پھر عید کا دن منمانیوں کا کیوں ہے پھر عید کی پارٹیاں تم کیسی مناتے ہو کبھی تم نے سوچا کہ لال ٹھیک ہے کیفیت پیدا ہوئی کہ نہ ہوئی بے روح عبادت ایک مردہ جسم کی طرح ہوتی ہے جب اس کا بوجھ لاد دیا جائے نا کسی پہ تو وہ مارے باندھے اٹھاتا ہے آج ہم مسلمان عبادت کے اصل روح سے محروم ہو گئے اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جو لوگ اپنے آپ کو ریلیجس نہیں کہلانا چاہتے پھر انہوں نے عبادت کرنا چھوڑ دی وہ روزہ جو آپ کے لیے ٹریننگ لے کے آیا جس نے آپ کو شیطان سے بچنے کی توفیق دینی تھی جس نے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا بننے کی تربیت دینی تھی ہم نے اس کو ایک فالتو چیز سمجھ کے نکال دیا کیونکہ ہم نے سمجھا یہ صرف کھانے کا نام ہے اور میں کھانے سے رک نہیں سکتی حالانکہ اگر انسان اپنے رب سے قرب محسوس کرنا چاہتا ہے تو جتنا قرب اللہ کا روزے کی حالت میں آتا ہے کبھی نہیں آتا آپ آزما کے دیکھ لیں ایک روحانیت سی لگتی ہے ماحول میں در و دیوار سے رحمتیں اترتی ہوئی دکھتی ہیں ایک قیمتی چیز ہے روزہ یہاں سے انسان کو رب کا تعلق ملتا ہے اپنے شعور سے رب کو پاتا ہے اندر موجود ہوتی ہیں کچھ چیزیں روزہ ان کو باہر لاتا ہے انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آنے لگتی ہیں تو لہٰذا روزہ کیا دیتا ہے رب کا خوف دیتا ہے اس کا شکر سکھاتا ہے دس پندرہ گھنٹوں کے بعد جب پانی پیو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ پانی کا ایک گھونٹ کتنا قیمتی ہے پھر پانی ضائع کرنے سے بچو گے پھر ایک ایک لمحے پہ تمہیں شکر نکلے گا جب تمہارے منہ میں جائے گی چیز آدھا کھا کے آدھا پھینکا ہوا ٹریش میں یاد آئے گا شادیوں میں بچے ہوئے کھانے کے ڈھیر یاد آتے ہیں کہ نہیں شکر کیا تھا جو رب نے دیا اس کو اچھی طرح استعمال کر لیتا پھر صبر سارا دن ڈھیر کھانا پاس ہے نہیں کھا رہے نگاہ نہیں اٹھتی کیونکہ منع کیونکہ روزے سے ہو تو کیا ایمان والا صرف رمضان میں روزے سے ہوتا ہے نہیں ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے اور انسان کو کہا گیا ڈرتے کیوں ہو تم اس بات پہ غمزدہ کیوں کہ ہائے مسلمان ہونے کی وجہ سے روزے رکھے نہیں کما کتبا پہلوں پہ بھی رکھے گئے یہ کون تھے تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت پہ روزہ فرض رہا آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے لیکن شابان دو ہجری بدر سے پہلے روزہ فرض ہوا حضرت نو علیہ السلام کی امت کے لیے ہر مہینے میں تین روزوں کا حکم تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی ایک مہینے کے روزے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو کھانا پینا اور عورتوں سے مباشرت حرام ہو جائے گی یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر دو سو ترپن پہ یہ روایت موجود ہے تو لہٰذا روزہ شروع سے ہے آج وہ لوگ جو مسلمان بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اس لیے روزے رکھتے ہو تو ان کو بتانے کے قابل ہو جائیں کہ آپ کے بھی دین میں تھے یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو نبھایا نہیں اب دیکھیے کہ روزہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا تم میں سے کسی کو فتنے کے بارے میں نفس سلم کی کوئی حدیث یاد ہے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہنے لگے ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انسان کے لیے اس کے بال بچے اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ ہیں یعنی امتحان اور آزمائش ہے کئی موقع آتے ہیں نا انسان ان کے حقوق کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا جس کا کفارہ نماز روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے یہ 1895 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کیا پتہ چلا کہ جب انسان سے حقوق العباد میں کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں کسی کا حق نہ دے سکے کہیں آزمائے گئے تو انشاءاللہ نماز روزہ اور صدقہ انسان کا کفارہ بن جاتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ تقوی کی تربیت کیسے کرتا ہے تو جواب یہی ہے تقوی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی منع کی بھی چیزوں سے رکنا اور وہ کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا اب ذرا دیکھیے روزے میں کیسے ہوتا ہے انسان رات کو کھانا کھاتا ہے عموماً رات کو کھانا اچھا نہیں لگتا نا رات کو آرام اچھا لگتا ہے دن کو کھانا اچھا لگتا ہے روزے میں کیا ہوتا ہے دن میں کھا نہیں سکتے اور رات کو نیند چھوڑ کے بیٹھو کھاؤ نفس کچلا نا اللہ کی ذات بڑی ہوئی انسان چھوٹا ہوا پھر ساری کیفیت اس کو محسوس کیجئے کہ جب انسان اللہ کو اپنے اوپر نگران مقرر کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے پھر اسی طرح دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں وقتی طور پہ کچھ چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا جو اللہ کو ناپسند ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے وسلم کی ایک روایت بہت ہی خوبصورت اور میرا خیال ہے کہ یہ روایات ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں ہر لمحے ہی ان کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے اور نہ شور و غل کرے اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں صحیح بخاری کی انیس سو چار نمبر کی حدیث ہے کیا آپ سکھایا روزے نے دوسرا لڑ رہا ہے تو آپ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں انی سائمن اور آپ میں تو آپ کہہ دیں انی سائمتن میں روزے سے میں نہیں بولوں گی کیا سکھایا روزے نے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ لڑنا چاہے تمہیں گالی تک دے تو لڑنا نہیں ذرا سوچیے کتنے سالوں سے روزے رکھتی آئی ہوں کچھ اپنے آپ کتنے روزے رکھے آج تک آپ گن بھی سکتے ہیں بڑے آرام سے اپنی عمر کے وہ سال یاد کریں جب روزہ فرض ہوا اور اس سے لے کے اب تک کو تیس سے ضرب دے لیں اتنے روزے رکھے کیا یہ تربیت ہوئی میری کہ جب کوئی مجھ سے لڑنا چاہے تو میں آگے سے کہوں نہیں میں نہیں بولوں گی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح کیا یہ میں نے کہا کہ میں آگے سے برائی سے جواب نہیں دوں گی یا یوسف علیہ السلام کی طرح کیا میں نے آگے سے کہا کہ تم جو بھی کرو میں نہیں کچھ کہوں گی ذرا دیکھیے تو صحیح کیسے انسان کی تربیت کی جاتی ہے اگر ہمیں لوگوں کو معاف کرنا آ جائے لوگوں کی غلط باتوں پہ جواب دینے سے رک جائیں تو دنیا جنت بن جائے تو کیا پتہ چلا کہ روزہ انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی تعمیر کرتا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کہ ملم لم یدا قول و عمل فلیس للہ حاجتا فی این ید تامہو و شرابہو جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے یعنی روزہ رکھ لے لیکن جھوٹ بولنا اور عمل کرنا نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے یا پینا چھوڑتا ہے چیک کریں اپنے روزے کو ہمارا روزہ کیسا ہے صرف کھانے کا روزہ اور پینے کا تو نہیں چلیں جھوٹ بولنا تو سمجھ آتی ہے یہ عمل ابھی ہی کیا ہوتا ہے جھوٹ پہ عمل کیسے ہوتا ہے چھوٹی زندگی بسر کرنا ریاکاری دکھاوا اسٹیٹس کانشیس جو ہیں نہیں وہ بن کے دکھاتے ہیں کیا یہ جھوٹ نہیں ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کہاں گزر رہی ہے ایسے نہیں لگتا کہ جیسے جھوٹی دنیا میں جیتے ہیں دلوں میں قدورت زبان پہ ہائے بائے ہماری انٹرٹینمنٹ کے سامان کیا ہیں جھوٹی کہانیاں جھوٹے افسانے اسی لیے تو کبھی کبھی سچی کہانیوں کا ایک الگ رسالہ نکالنا پڑتا ہے تو روزہ کیا سکھاتا ہے انسان کو سچی خوشیاں دیتا ہے اور یقین کریں جس نے اس کی روحانیت کو بیدار کر کے روزہ رکھ لیا اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا پھر اس کی آنکھ بھی روزہ رکھے گی اس کی زبان بھی روزہ رکھے گی اس کے کان بھی روزہ رکھیں گے پھر اسی طرح بات ہوئی کہ روزہ شکر کی تربیت کرتا ہے کیسے کھانا پانی اللہ کی نعمتیں عام حالات میں انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا لیکن جب سارا دن روزے میں رکتا ہے اور پھر شدید بھوک اور پیاس کے بعد جب کھانا آتا ہے نا تو یہ نعمتیں بھی بڑی لگتی ہیں اس سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ آتا ہے اور ان غریبوں کا یاد آتا ہے کہ جن کے پاس تو پورا سال ہی کچھ نہیں ہوتا کھانے کو پھر انسان کے دل میں نرمی آتی ہے شکستگی آتی ہے پھر انسان ان کیفیتوں کو محسوس کرتا ہے جس کا رب چاہتا ہے پھر انسان رب کے ساتھ ایک عجیب قرب محسوس کرتا ہے اللہ کے خوف سے انسان کے اندر کپ کپی آ جاتی ہے پھر انسان کو اپنا بہت چھوٹا لگتا ہے اندر سے ٹوٹتا ہے سارے دن کا ٹوٹا ہوا انسان جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے مالک میں تو کچھ بھی نہیں اب میں تیرے سامنے اپنے مزاج کو نرم کرتا ہوں تراوی پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے یعنی سارا رمضان کا مہینہ ایسے لگتا ہے کہ انسان جو چاہ رہا ہے نا وہ نہیں کرنا کچھ اور کرو سارا دن بھوکے ہیں بھوکے ہیں بھوکے ہیں کام بھی کوئی نہیں پیٹ بھرتا ہے تو دل چاہتا ہے سو جائیں بوجھل ہونے لگتا ہے انسان تو کہانی اب اٹھو چلو تراوی پڑھو اب پیٹ بوجھل ہے جھکا نہیں جا رہا لیکن نماز پڑھو کیا سکھایا جا رہا ہے روزہ انسان کو ٹوٹنا سکھاتا ہے انسان اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کے رب کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں اب یہ بات آ گئی کہ جب جو تو چاہے گا وہ تیرے لیے حاضر ہے لند نال جب تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی من پسند چیز نہ رکھ دیں آگے آپ دیکھیے کہ روزہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو جنسی بھوک کم ہو جاتی ہے آج کے دور میں تو میں سوچتی ہوں کہ جوانوں کو روزے رکھوانے کی جتنی ضرورت ہے شاید ہی کبھی تھی جوان تو کیا میں تو کہوں گی بوڑھوں کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب چاروں طرف گندگی اور کیچڑ میں پلتے ہیں تو نگاہوں کو کیسے محفوظ رکھیں مردوں کو آدت ڈالنی چاہیے کثرت سے نفلی روزے رکھنوں کی کیوں کہ ورنہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال اس کے اندر آئیں گے کتنی ہی بہنیں اس چیز کی شکایت کرتی دکھتی ہیں نا کہ شوہر تو ہیں لیکن بد نظری بھی کرتے ہیں کتنے ہی جوان لڑکے ہیں جو شادی سے پہلے کئی لڑکیوں کی عزتیں خراب کر چکے اور کتنی ہی لڑکیاں جو اپنے شوہر کی ہونے سے پہلے کسی غیر کی ہو چکی علاج کیا ہے روزے رکھوائیے اگر ماؤں نے بچپن سے یہ تربیت میں ڈالا ہوتا روزے رکھو تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری جو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون یہ ہے اس روزے کا ایک پیغام ایک میسج بچ جاؤ گے اب دیکھیے کہ اچھی غذا کھانے والا اگر تھوڑی سی بھی گندی چیز کھا لے نا جرمز والی تو بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح روزے کے ساتھ تھوڑی سی بھی برائیاں کچھ گناہ ہوں تو روزے کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں جیسے زہر کی ایک چٹکی سارے کھانے کو ضائع کر دیتی ہے تو اسی طرح روزے کے ساتھ غلط چیزوں سے بچنا ہے روزے میں کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو ہاں بچنے کو بہت ہے نماز میں کچھ کرنے کا حکم ہے اور روزے میں کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم ہے کوئی فرض ذکر اسکار نہیں ہے کوئی اسپیشل لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہاں تراوی ہے تو وہ بھی سنت ہے فرض تو کسی چیز کو نہیں کیا کہا کیا کہ پابندیاں لگانی سیکھو نماز میں نیکیاں جمع کرنی ہیں اور روزے میں نیکیاں بچانی ہیں کی بھی نیکیاں ضائع نہیں کرنی نماز میں ذکر ضروری ہے کچھ باتیں اس کے بعد نماز نہیں ہوتی جیسے سرف آتے ہیں لیکن روزے کا ایسی چیز نہیں کہ یہ ذکر کریں گے تو روزہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا پھر روزہ اور کیا دیتا ہے وقت کی پابندی سکھاتا ہے سحری اور افطاری کا جو وقت ہے یہ کیا سکھاتا ہے ٹائم مینجمنٹ بہرحال جتنی رمضان میں وقت پہ کھانا پکتا اور تیار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہوگا جہاز لوگوں کی بھی آپ افطاری کر لیں تو مغرب سے پہلے سب کچھ ریڈی ہے اور عام دنوں میں شاید مغرب کا ارادہ ہو اور عشاء بھی گزر جائے اور ابھی نہ مہمان آئے نہ آپ کا کھانا ریڈی ہو پھر آپ دیکھیے کہ روزہ کیا سکھاتا ہے ہر وقت اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ ہر گھڑی تیار جب اللہ کے راضی پھر اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا احساس دلاتا ہے روزہ پھر صبغت اللہ کی ٹریننگ کرواتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا تصور ابھرتا ہے کبھی غیبت کرتے وقت کسی کی برائی کرتے وقت انسان دیکھے مجھے رب دیکھ رہا ہے تو واقعی ڈر جائے عقل کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ پیاسے کو پانی نہ دو لو کتنے ظالم ہیں پیاس لگے اور پانی نہ دو لیکن اللہ کو پتا اس کا فائدہ کیا یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو اور بستر پہ ہو گھر والوں کو ترس آتا ہے کہتے ہیں اس کو پانی دو ڈاکٹر کہتے ہیں خبردار ایک گھونٹ پانی نہ دینا یہ پانی کا آدھا گلاس اس کے لیے موت کا جام ثابت ہوگا برف چوستے رہو ہونٹوں پہ پانی نہیں جائے گا آپ اس وقت جھگڑتے ہیں ڈاکٹر سے تم میں اس سے محبت زیادہ کرتے ہو یا میں کرتی ہوں پلاؤ اس کو پانی پلائیے پانی ڈاکٹر کہے گا لے جاؤ اب میرے ساتھ نہیں کہنا کہ یہ بیمار کیوں ہوا یہ مر کیوں گیا اللہ تعالیٰ جب کچھ کہتا ہے تو ہم اعتراض کرتے ہیں حجتیں کرتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے تو مان جاتے ہیں پھر دیکھیے کہ ہدایت کے لیے جتنا تقوی ضروری ہے نا اس کوانٹٹی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ انسان کو تیار کرتا ہے روحانیت بیدار ہوتی ہے انسان کی کسی کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ کون ہے رب کی ذات جو ہمارا مالک حقیقی ہے تو لہٰذا کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کہ اپنی روحانیت کو بیدار کرتے ہوئے روزے رکھنے اور فرمائے یا مما دودا چند دن تو ہیں غم کیوں کرتے ہو رمضان آتا ہے نا تو بعض لوگوں کی شکل دیکھنے کی رہ جاتی ہے ہائے روزے آ رہے ہیں کچھ تو بڑی محبت سے کہتے ہیں اور کچھ تڑپتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی غم نہ کرو تھوڑے دن کی بات ہے گنتی کے دن ہے ہاں فمن کا نمن کو مریدن اولا سفر فعت من میں نخر مریض ہو بیمار ہو سفر پہ ہو چلو نہ رکھو مسکین اس آیت کی شان نزول آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ یہ آیت اہم ہے اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی جب روایت سامنے آئے گی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت قیس بن صاحب کے بارے میں نازل ہوئی کہ روزہ کھول دو اور ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ یہ تفسیر ابن عباس کے اندر پیج نمبر 107 پہ یہ روایت موجود ہے ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے سلمہ بن اقو سے کہتے ہیں کہ اس آیت میں وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامُ مِسْكِينَ اس حصے کو اس کے بعد میں آنے والی آیت نے منسوخ کر دیا وہ کہاں ہے آیت 185 میں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پالے اب روزہ رکھے تو حقیقت کیا ہے کہ یہ جو آیت اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ منسوخ آیتوں میں سے ایک آیت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو گریجولی فرض کیا تو روزے کے اوپر بھی مختلف کیفیات گزری شروع میں کیا ہوا کہ دس روزے محرم کے رکھے جاتے تھے اللہ کے نب سے بھی اس کی پابندی کرتے تھے پھر کیا ہوا کہ اس کو مزید آگے بڑھایا گیا کہ روزے کا حکم تو دیا گیا لیکن کہا گیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے نہ رکھے کوئی بات نہیں اس کا فدیہ دے دے یہ سیکنڈ تھی آپشن اب جس کے پیسے ہوتے وہ دوسروں کو رکھوا دیتا نہ رکھتا جو بچارہ غریب ہوتا وہ خود رکھتا لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا مزاج بنتا گیا تو پھر آخر میں آخری حکم آ گیا فمن شہید امن کم شہرف الجسم اب جو روزے کے حالت میں حاضر ہے یعنی اس مہینے میں حاضر ہے وہ روزہ رکھے گا یہ آیت 185 میں آئے گا تو انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کے ساتھ ایک دو حدیثیں بھی کوٹ کرواؤں گی تو اب سے کیا پتہ چلا کہ روزہ فرس ہے نہ کبھی کسی وجہ سے کوئی رکھ سکے تو اس کا فدیہ دینا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے رمضان میں جب روزے کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کو بہت دشکوار گزار گزرا کیونکہ شروع میں عادت نہیں ہوتی نا تو مشکل لگتا ہے چنانچہ بہت سے لوگ جو روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے انہوں نے روزے رکھنے چھوڑ دیے حالانکہ ان میں روزے رکھنے کی طاقت تھی بات یہ تھی کہ انہیں اس بات کی اجازت بھی دی گئی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور پھر اس اجازت کو دوسری آیت ون تسوم و القم کہ اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے اس نے منسوخ کر دیا اور اس طرح لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اس سے ہمیں کیا پتا چلا تدریج چھوٹے بچوں کو جب آپ روزہ رکھواتے ہیں نا جیسے دس گیارہ کی ایج میں ہیں آپ قریب ہیں بلوغت کے آپ محسوس کرتے ہیں تو ان کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں رکھنا چاہو تو رکھ لو چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو پھر رکھ لیں پھر چھوڑ لیں اور اس طرح جب یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر ان کے بعد اس کو عادت اس کی ڈال دیں گے پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا یعنی دس محرم کا جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو وہ اب ضروری نہ رہا جو چاہتا رکھ لیتا جو نہ چاہتا نہ رکھتا اور ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی روایت کو لاتے ہیں اسی طرح وہ اللزین یوتیکوں کا مطلب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا جو چاہتا نہ رکھتا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے حضرت انس بن مالک رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بڑی عمر میں ہو گئے بڑھاپے کی حالت میں تو پھر سال دو سال تک وہ روزے نہ رکھ سکے لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی اور گوشت دیا کرتے یعنی یہ بہت لمبی عمر پا کے دنیا سے گئے تھے سو سال سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی تو یہ آخری دنوں میں پھر اس طریقے پہ اس آیت پہ عمل کرتے تھے مستد ابو ابواللہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھنے سے عاجز ہو گئے تو گوشت روٹی تیار کر کے تیس مسکینوں کو بلا کر کھلا دیتے یعنی زیادہ کر دیتے کہ ایک مسکین کو کھلانا کافی ہے لیکن تیس کو کھلا دیتے پھر اسی طرح سفر میں روزے کے بارے میں سلم کا عمل کیا ملتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ روزہ سفر میں کبھی آپ رکھتے اور کبھی نہ رکھتے اس کے اندر اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ روزے سے تھے جب آپ اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کیونکہ سب روزے سے تھے بہت گرمی تھی اور شدت کا سفر تھا تو بالکل عصر کی نماز کے قریب آپ نے یہ عمل کیا تھا اور آپ نے پھر سب کو دکھا کے اس پانی کو پیا پھر آپ نے وہ روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا اس طرح جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ نہ رکھے تو بات یہی ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں رکھواتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور جتنا کوئی اللہ کی بات کو مانے گا خوشی سے اتنا ہی اس کے لیے یہ بات فائدہ مند ہوگی ون تسومو خیر القم روزہ رکھو تو بہتر ہے یہ ساری بہتریاں جو آپ کو لکھائیں یہ ساری اس کے انڈر آئیں گی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ہمیں تو کسی اور رنگ میں لگتی ہیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو کیا آپ جانتے اپنے دل سے پوچھئے کیا میں جانتی ہوں کہ روزہ اچھی چیز ہے

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم